بسم اللہ الرحمن الرحیم علی رسول اللہ رسم محترم بزرگوں دوستو اللہ نے ہم سب کا ایک مزاج بنایا ہے سب کا مزاج ہے ہم چاہتے ہیں ہماری ہر چیز اچھی ہو کوئی نہیں چاہتا کہ ہماری چیز خراب ہو ہر آدمی کیا چاہتا ہے ہماری ہر چیز اچھی ہو اس لیے جو جمع ہوئے ہیں اس لیے جمع ہوا ہے کہ ہمارا حج اچھا ہو اس لیے نہیں جمع ہوا کہ ہم ایک پروگرام اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں لوگ بیان کر دیں گے ہم سن لیں گے نہیں اسی لیے سارے آئے ہوں گے کہ ہمارا حج اچھا ہو جائے اچھا حج ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے اور خراب حج ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے ہر چیز کچھ اچھی بھی ہو جاتی ہے اور کبھی خراب بھی ہوتی ہے اچھا حج ہوتا ہے اچھے حج کو مقبول حج کہیں گے تو حج مقبول کی علامت یہ ہے کہ اس سے زندگی اچھی ہو جاتی ہے اچھی زندگی وہ ہے جو اللہ کو پسند ہو مخلوق کو پسند ہو یا کہ نہ ہو اللہ کو پسند ہو اللہ سے پوچھیں آپ کو کون سی زندگی پسند ہے تو قرآن حدیث کی اور بزرگوں کی کتابوں میں یہ بات ملے گی جس زندگی میں گناہ نہ ہو وہ زندگی اچھی ہے حضرت علی رضی عنہ کسی نے پوچھا کہ کون سا دن اچھا ہے اس کی مراد یہ تھی جمعہ اچھا ہے سنیچر اچھا ہے پیر اچھا ہے جمعرات اچھا ہے حضرت علی رضی رض فرمایا جس دن کوئی گناہ نہ ہو وہ دن اچھا ہے اس لیے حج وہ حج ہے اچھا حج جس حج میں جو اللہ نے منع کیا وہ کام نہ کیا جائے تو وہ اچھا ہے اس لیے یہ معلوم کرنا انتہائی ضروری ہے کہ کون سی چیز اللہ نے منع کیا تو آپ دیکھیں گے قرآن حدیث کی روشنی میں تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ جھگڑا نہ ہو حج میں جھگڑا نہ ہو فیض باتیں نہ ہوں بہائیوں کی باتیں نہ ہوں یہ خاص بتایا گیا ہے تو ہم اگر چاہیں گے کہ جھگڑا نہ ہو تو بھی ماحول ایسا بنتا ہے کہ جھگڑا ہوتا ہے تو جو آدمی پکا ارادہ کر کے جاتا ہے کہ ہم جھگڑا نہیں کریں گے تو اس ماحول میں بچتا ہے تو حج آگے کیسے شروع ہوگا اس سے پہلے ایک بات یاد کر دوں کہ حج سے پہلے کچھ کام کیے جائیں گے حج کے دوران کچھ کام کیے جائیں گے اور حج کے بعد جو کام ہوں گے حج سے پہلے جو ہوں گے حج کو اچھا بنانے کے لیے حج میں جو ہوں گے وہ حج کو اچھا بنانے کے لیے حج کے بعد جو ہوں گے وہ حج اچھا ہو گیا اس کی علامت ہوگی کچھ کام پہلے کرنا ہے کہ حج اچھا ہو جائے کچھ حج کے دوران کرنا ہے کہ حج اچھا ہو جائے اور جب حج اچھا ہو جائے گا تو حج کے بعد کی زندگی بتا دے گی کہ ان کا حج اچھا ہوا تو حج کے پہلے کیا کرنا ہے حج کے پہلے سب سے اہم کام یہ ایک نیت کر لیں نیت کہ ہم اپنی زندگی بدل دیں گے ایمانیات عبادات اخلاقیات معاملات معاشرت یہ شعبے ہیں یہ سب شعبوں میں جہاں ہم بے دینی کی زندگی گزار رہے ہیں علماء سے پوچھ کر کے اس کا کیا دین ہے اسے بدل دیں پہلے تو یہ نیت ہے اور یہ بغیر پوچھے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی چیزیں جو چلتی ہیں اور دین کے خلاف ہوتی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو چلتا ہے اللہ کی شریعت میں کچھ نہیں چلتا جو اللہ نے کہا وہی چلتا ہے جو ہم اپنی طرف سے چلائیں گے وہ رسم و رواج ہوگی جو اللہ کو ناپسند ہے اس لیے پہلی بات ہم اپنی زندگی بدل دیں گے کیسے بدلیں گے ایمانیات عبادات اخلاقیات معاملات معاشرت یہ جتنے شعبے ہیں کسی عالم کے پاس بیٹھ کر ہم کیسی زندگی گزارتے ہیں ان کے سامنے ان باتوں کو رکھ کر کہ ایسی زندگی ہماری گزرتی ہے یہ غلط ہے یا صحیح حج بہت اہم عبادت ہے بزرگوں سے میں نے سنا جیسا جمعہ گزرتا ہے ویسا ہفتہ گزرتا ہے جیسا رمضان گزرتا ہے ویسے سال گزرتا ہے اور جیسا حج ہوتا ہے ویسی زندگی گزرتی اس لیے حج تو ایسی چیز نہیں اور یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے حج تو پیسوں سے نہیں کرتا آپ سبھی جانتے ہیں مغل سلطنت یہاں کتنے سال تک حکومت کرتی رہی مگر ایک بھی بادشاہ کو توفیق نہیں ہوئی اگر مال سے جاتے تو کبھی جاتے بار بار جاتے ہم مال کی بنیاد پہ نہیں جا رہے ہیں یہ اللہ کی مہربانی کی بنیاد پر جا رہے ہیں اللہ نے بلایا ہے اس لیے جب اتنی بڑی مہربانی کیا جس سے کروڑوں لوگ محروم ہیں بہت سے لوگ تڑپ کر زندگی گزار چکے مر گئے ابھی بھی گزار رہے ہیں اللہ مجھے حج کرا دیجیے مگر حج نصیب میں نہیں ہمیں آپ کو بلا رہے ہیں اس نے ایک بہت بڑی نعمت دیا ہے اور اپنے پاس کلام میں فرما دیا جو میری نعمت کی قدردانی کرے گا اس کی نعمت کو بڑھائیں گے اور ناقدری کرے گا تو عذاب شدید دیں گے اس لیے حج حج کے لیے بلا رہے ہیں بڑا احسان ہے اللہ پاک کا بڑی مہربانی تو ایک بار تو ایک زندگی بدل دینے کی نیت کر لی جائے اور اس کا طریقہ ہم نے بتا دیا کہ آپ اپنی پوری زندگی کسی اہل علم کے سامنے اپنے معاملات معاشرت اپنے اخلاق جو کچھ آپ ایسا رکھتے ہیں کہ ہم ایسے زندگی گزارتے ہیں کہ ہمارا ظاہر ایسا ہے ہمیں کیا کیا تبدیلی کرنا ہے ایک چیز تو یہ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم حج کے بارے میں جن لوگوں سے پوچھتے ہیں تو ان سے یہ معلوم کرتے ہیں کہ حج میں ہم کیا کیا لے کر جائیں ہر آدمی آپ بھی اور ہم بھی حج پہ جانے سے پہلے آپ کیا کریں گے پوچھیں گے کہ حج کے لیے کیا کیا چیزیں لے کر جائیں تو ایک فہرست تیار ہوتی ہے اور تقریباً وہ سب کی ضرورت ہوتی ہے اتنے تھوڑی کپڑے لے لو یہ لے لو یہ لے لو یہ لے لو یہ ہماری وہ ضرورت چیزیں ہیں جو ہمیں وہاں پہنچ کر یا راستے میں کام دے گی کچھ حکومت کی طرف سے ہوتا ہے کہ یہ لے لو مثلاً ویزا ہو پاسپورٹ ہو ٹکٹ ہو کرنسی ہو یہ حکومت کی طرف سے ہے ویزا نہیں ہے سب چیز لے کے جائیں گے تو ایئرپورٹ سے واپس آ جائیں گے اگر کرنسی نہیں لے کے جائیں گے تو وہاں تنگی ہوگی تو ہم ان سب چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں کہ ہمیں کیا لے کر جانا چاہیے اللہ سے بھی پوچھ لینا چاہیے اللہ پاک آپ کیا کہہ رہے ہیں لے کر آنے کے لیے سب نے یہ بتایا یہ لے کر جاؤ یہ لے کر جاؤ یہ لے کر جاؤ آپ کا بھی کوئی مطالبہ ہے کہ یہ لے کر آؤ تو آپ کتاب اٹھا کر دیکھیں گے اللہ کے پاس کلام میں دیکھیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حاضیوں کو کہ تقوا لے کر آؤ کیا جی یہ اللہ نے منگایا ہے کہاں منگایا ہے جب حج کے لیے آؤ تو تقوا لے کر آؤ تو کتنی ضروری چیز ہوگی تقوا جب اللہ منگا رہے ہیں تقوا لے کر آؤ میرے گھر پہ کتنی ضروری چیز ہوگی اور اللہ نے ایک مہربانی یہ کیا کہ حج کے ایام شروع ہونے سے پہلے پہلے رمضان کے روزے بند کیے اور روزے فرد کرنے کے بعد اس کی غرض غائب قرآن نے بیان کر دیا کہ ہم نے تم پر روزہ اس لیے فرض کیا کہ تم منتقی بن جاؤ کیا بن جاؤ یہ قرآن کہتا ہے روزہ اس لیے بند کیا تاکہ متقی بن جاؤ اور روزے کے بعد پھر کون سا مہینہ آئے گا شوال آیا نا اس کے بعد کیا آئے گا زل زل حج اور حج کے مہینوں میں کون سا مہینہ کہا جاتا ہے کہ حج کے مہینے کون کون سے ہیں شوال اور کون سا مہینہ اور پھر کتنے دن کے بعد آئے کتنے دو مہینے دو مہینے دس دن یعنی چوار جی تازہ اور دل حج کیا منگایا ہے تکوا اور حج کے مہینے کون سے شمار ہو رہے ہیں حج تو ہوگا ویل حج میں لیکن مہینہ کون سا اللہ کرے کون سے مہینے تمہارے شروع ہو گئے حج کے حالانکہ دیکھیے حج کا بھی ہوگا ہاں یہ سوال جواب اس لیے کہ آپ ذرا غور سے سنیں اللہ مجھے بھی سمجھائے آپ کو سمجھائے حج کبھی ہو رہا ہے دو مہینے دس دن اور فرما رہے یہ حج کے مہینے ہیں یہ حج کے مہینے اور تقوا حاصل کرنے کے لیے کہا رمضان ہے اور رمضان میں تقوا کیوں حاصل ہو جائے گا اس لیے کہ رمضان میں اور تقوا کیا چیز ہے اللہ کے خوف سے گناہوں کا چھوڑ دینا اگر توڑ دیا تو متقی بن گئے توڑ دیا تو کیا ہو گئے متقی بن گئے تو رمضان میں ہی کیوں تقوا حاصل کرنا اس لیے کہ گناہ کرانے کے لیے دو طاقتیں جو ہیں نفس اور شیطان اللہ نے مہربانی کیا کہ رمضان کے مہینے میں ایک دشمن کو قید کر دیا تاکہ میرے بندے کو اب ایک ہی دشمن کا مقابلہ کرنا پڑے ہے نا اب جب دو دشمن میں ایک قید ہو گیا تو ایک کا مقابلہ آسان ہو گیا اس لیے تقوا حاصل کرنا آسان ہو گیا اور دوسری چیز یہ جو نفس ہے اس کو روزہ رکھوا کر رات کو تراوی پڑھا کر اور سوئی ہوئی جو اچھی جب نیند لگتی اس کو شہری کو سنت قرار دے کر جگا کیوں اٹھو جو نفس کو بہت ہی گرا گزرتی تو اس کی وجہ سے نفس کمزور ہو گیا شیطان قید ہو گیا نفس کمزور ہو گیا تو ایسے وقت اگر دشمن سے مقابلہ کرنا ہو تو بہت آسانی ہے ارے بھائی ہے نا آسانی اسی لیے رمضان کو تقوا حاصل کرنے کے لیے اللہ نے کہا اس میں حاصل کرو میں نے تمہارے لیے ماحول ایسا بنا دیا کہ تم آسانی سے حاصل کر سکتے ہو اور جب رمضان گزر جائے تو حج کا مہینہ شروع ہو جائے گا سوال جی تازہ اور اس کے بعد یہ تو یہ دو مہینہ جو ہے تم تقوا سنبھال کر رکھو اور اسے میرے گھر پہ لے کے آؤ تو میں اس پر مہر لگا دوں گا تمہاری زندگی تقوی ہی کی بنیاد پر گزرے گی حاجی جیسے جذبات کے ساتھ حج کرتا ہے پھر پوری زندگی کے لیے اس کے ویسے ہی جذبات بن جاتے ہیں اگر وہ تقوی کی بنیاد پر حج کرنے جائے گا تو ہمیشہ کا مستقی بن جائے گا اس کے سامان میں سر فہرست تقوی ہے تو تقوی کو بچاتے ہوئے جائے گا اور تقوی کو وہاں اللہ سے بنوا کر سچا پکا مستقی بن کر آئے گا تو اب میری اس بات سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اس کی کتنی ضرورت ہے کہ ہم مستقی بن کر جائیں ہو گئی ضرورت اس کی تو اللہ نے ایک مہینہ پورا اس کے لیے دیا تاکہ تیاری کر لو اور حاجی جو اس کو ہم اپنے حج کے لیے اپنے گھر پہ بلائیں وہ تقوا لے کر آئے لیکن ہماری عادت ایسی ہے کہ ہم گناہ کے عادی ہو چکے ہیں گناہ کر بیٹھتے ہیں حج رمضان گزر گیا اس کے بعد بھی گناہ ہو گیا تو پھر اللہ نے مایوسی نہیں رکھا مایوسی نہیں رکھا اور کہا اگر تم ابھی توبہ کر لو تو ابھی منتقی ہو جاؤ گے کسی نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ منتقی رہنا اور بننا تو بہت مشکل کام ہے فرمایا یہ بہت آسان ہے جیسے باوضو رہنا کہ باوضو رہے اور جو وضو ٹوٹ گیا تو پھر بنا لیا اس لیے ہم حاجی لوگ جو حج سے جا رہے ہیں سچی پکی توبہ کر کے منتقی بن جائیں اور جب یہ ہمارا تقوا ٹوٹ جائے اللہ نہ کرے تو پھر فوراً توبہ کر لیں آگے کے لیے ضروری ہے کہ وہ روز ہر دن متقی بنا رہے اور متقی بننے کے لیے اگر گناہ ہو گیا تو فوراً توبہ کر لے ابھی آسان ہوا نہیں ابھی مشکل نہیں جان جان کر گناہ نہ کرے ایک آدمی کون سے گناہ کرتا ہے یہ اس کو خود کو معلوم ہے ہم کون سا کرتے ہیں اور دوسرے لوگ کون سا کرتے ہیں سب کو پتا ہے سب کو پتا ہے اللہ کی مہربانیوں میں ایک بڑی مہربانی یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کا پتہ دوسرے کو نہیں پتا چھپا دیتے ورنہ نہ اگر بتا دے تو ہم رسوا ہو جاتے ہم سب رسوا ہو جاتے اس لیے سب کے گناہ کو سب لوگ الگ الگ اپنا جانتے ہیں سب لوگ توبہ کریں لیکن حاضری کے لیے خاص ایک بات یہ ہے کہ حاجی صبح ایک ارادہ کرے سب کے لیے لیکن حاجی کے لیے خاص ایک بات صبح ارادہ کر لے دیکھیے حج کی جو باتیں ہیں احرام باندھنا مینا جانا عرفات جانا مزلفہ آنا یہ کل بھی صبح میں بیان ہوا ہوگا اور کل بھی بیان ہو جائے گا یہ ایسی موٹی موٹی باتیں کبھی بیان ہو جائیں گی کل بھی بیان کبھی پروگرام ہے نا آپ کا تو کل بھی علماء بیان کر دیں گے لیکن اس سے پہلے اور وہاں کیا کیا کرنا ایسی چیزیں جو عام طور سے بیان نہیں ہوتی میں نے بزرگوں سے کچھ سنا ہے سیکھا ہے اسے آپ کے سامنے حج کر رہا ہوں کہ کیا کیا ضروری ہے اس سے پہلے حج پہ جانے سے پہلے ایک تو یہ کہ جب صبح ہو جائے جیسے ہماری آنکھ کھلے گی تو سب سے پہلے اعمال مصنوعہ کیا ہے سب سے پہلا عمل یہ ہے کیونکہ ہمیں حضور کے دربار میں بھی حاضری دینی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اگر سنتوں کی مشق کر کے جائیں گے ابھی بھی سنتوں کی مشق کر کے جائیں گے تو وہاں پہنچیں گے تو وہ ان کو خوش پائیں گے تاریخ سنت ہوں گے تو ان کو ناراض پائیں گے اس لیے سنتوں کا اہتمام ابھی سے کر کے جانا ہے تو صبح اٹھتے ہی سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ ہتھیلیوں سے آنکھوں کو ملنا اور ایسے کرنا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کے بعد دعا یاد ہو تو دعا پڑھ لینا اور دعائیں نہ یاد ہو تو مصنون دعائیں چھوٹی سی کتاب ہے بہت چھوٹی سی پاکٹ سائز ہے آپ اپنے سرانے رکھ لیں اور ابھی سے طے کر لیں کہ اب ہم کوئی کام سنت کے خلاف نہیں کریں گے کیونکہ کہاں جا رہے ہیں ہم ہم حضور پاک علیہ السلام کے دربار میں جائیں گے تو عملی مشق ہماری یہیں سے شروع ہو جائے تو ایک تو یہ کہ مضمون دعائیں اپنے پاس رکھ لیں سرانے جب صبح اٹھیں تو یہ تو موٹا عمل سبھی کر سکتے ہیں اس میں کچھ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہتھیلیوں سے آنکھوں کو ملنا اور الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ لا محمد الرسول اللہ اتنا تو سبھی کو یاد ہے اب آگے کی دعائیں الحمد للہ جس کو نہ یاد ہو وہ کتاب میں نشان لگا کے رکھ دے سونے کے ساتھ پہلے اور جب اٹھے تو دیکھ کر پڑھ لے تو ایک کام یہ پہلا عمل اس کا سنت پر عمل ہوا ہو گیا نا ایک دفعہ ضرور پڑھیے دیکھیے ہم لوگ اعمال آدتن کرتے ہیں عادت گئی درود پڑھ لیا تو سب نے درود پڑھ لیا صلی اللہ علیہ نبی لبنی وسلم یا کوئی اور بھی درود نہیں اس تصور سے پڑھیے کہ ہم حضور پاک علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں کیسے سنا رہے ہیں ان کو سنا رہے ہیں جب ان کو سنائیں گے تو کتنا اچھا سنائیں گے اور آج سائنس کی ترقی سے بہت ساری چیزیں جو پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھیں اب سمجھ میں آنے لگی آپ کا کوئی دوست مدینے پاک میں رہتا ہو آپ کا محلے کا ساتھی ہے آپ کا کوئی رشتے دار ہے آپ یہاں سے موبائل پر کہیں موبائل لگانے کے بعد کہ بھائی میں ضرور سناتا ہوں سن لو تو کتنی دیر میں سنے گا وہ ہم پڑھتے جائیں گے اور وہ سنتا جائے گا جب انسان کا بنا ہوا ایک چھوٹا سا آلہ ایسا ہے کہ ہم یہاں درود پڑھیں اور وہاں سنایا جائے تو اللہ کے فرشتے جو گھومتے ہیں حدیث اس بات کا مفہوم ہے کہ اللہ کے فرشتے گھومتے رہتے ہیں دنیا میں جب کوئی درود پڑتا ہے تو درود کو حضور پاک علیہ صلاح وسلم پر پیش کرتے ہیں تو جب ہمارا اعلیٰ فوراً پیش کر دیتا ہے تو پھر یہ فرشتے کتنی جلدی پیش کرتے ہوں تو کیسا درود پڑھنا چاہیے یعنی ہر درود کو تصور کرنا چاہیے کہ میں آقا کو سنا رہا ہوں کس کو میں آقا کو سنا پھر کتنا اچھا پڑے گا آدمی کسی آدمی کو سناتا ہے تو بنا کر پڑتا ہے اور ان کو سنانا ہو جھوم کر پڑھیں دل سے پڑھیں ایسے پڑھیں کہ ہم ان کو سنا رہے ہیں پڑھیے صلی اللہ نبی وسلم کوئی بھی ضرورت پڑے عادت اللہ پڑے دوستوں یہ تو بڑی عجیب چیز ہے اللہ نے ضرورت پار دے کر ایک بہت بڑی مہربانی کر دیا کہ ہم جب چاہیں ان کو سنا دیں کس کو ہاں؟ جن کا درجہ کائنات میں اللہ کے بعد اتنا بڑا ہے کسی کا نہیں اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو ان کے دربار میں جانا ہے اور اگر ہم ان کو بھول کر جائیں گے تو کیسے منہ دکھائیں گے نہیں ہاں ابھی تو سنتوں سے آراستہ ہو کر جائیں گناہوں سے پاک ہو کر توبہ کر کے سنتوں سے آراستہ ہو کر اس کی ترتیب میں ابھی انشاءاللہ اللہ کی دین توفیق سے آپ کے سامنے بیان کروں گا غور سے سنیے اور دعا بھی کر دیجیے اللہ مجھے کام کی بات کہنے کی توفیق ہے میں مقرر نہیں ہوں مقرر تقریر کرتا ہوگا مجھے تقریر نہیں آتی کچھ ایسی باتیں ہیں جس سے ان اللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو نفع ہوگا رہ گیا وہ کہ حیران کہاں سے باتیں کب وہاں بنا جانا ہے کب الفاظ جانا ہے کب مزدلفہ اور کب واپس آنا ہے کب قربانی کب کنکر کر یہ تو ابھی آپ کو بعد میں علماء سنا دیں گے یہ میری باتیں یاد کر لیں جیسے صبح ہو گئی سب سے پہلا عمل مصنون عمل ہوگا یعنی ہم حضور کو نہیں بھولیں گے اور پھر اللہ پاک ہر جگہ ہے اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے تو ہمارے پاس جب ہم اٹھ کے بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہم بات کر لیں اللہ تعالیٰ سے بات کر لیں پہلے ہم اقرار کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے پوری زندگی آپ کو ناراض کیا ہم نے نام رامہ سے جو کچھ لکھوایا ہے اسے پڑھ کر ہم کچھ شرمندہ ہو رہے ہیں کہ میں نے کیا کیا لکھوا دیا میرے اللہ میں آج معافی چاہتا ہوں آپ سے آپ اس کو معاف کر دیجیے معاف کر دیجیے میرے اچھے اللہ پاک یعنی اس تصور سے میں بالکل اللہ پاک کے سامنے ہوں ایسا نہیں کہ اللہ پاک بہت دور ہے بالکل اسی طرح اللہ پاک معاف کر دیجیے نا اللہ پاک آپ تو بہت پسند کرتے ہیں معافی کو میں آپ کا گنہ گار ہوں میں معافی مانگتا ہوں میری زندگی غلط گزر گئی میرے مولا سب سے آپ نے چھپا دیا کسی کو پتا نہیں مگر میرے اللہ آپ کو تو سب پتا ہے نا آپ اس کو معاف کر دیجیے سب سے پہلے مصنون عمل کے بعد اللہ پاک سے بات کر لی جائے معاف کر دی پھر دوسری بات جو جو گناہ ہم کرتے ہیں مثلا دو گناہ ہم آپ کے سامنے گنوائن ہم جو کرتے ہیں ہمیں پتا ہے مثلا یہ کہ ہم غیبت کرتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں غیبت کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں یا بدنگاہی کرتے ہیں نامحرم عورتوں کو دیکھتے ہیں اللہ نے منع کیا ہے تو فوراً اسی وقت یہ کہہ دیا جائے اللہ پاک آپ جانتے ہیں کوئی نہیں جانتا آپ جانتے یہ دو گنا میں کرتا ہوں میرے اللہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں اللہ پاک میں چھوڑ دینا چاہتا ہوں میں حج بھی نہیں جانا چاہتا ہوں میرے اللہ آپ نے اپنے دربار میں مجھ کو بلایا ہے اور ان گناہوں کے ساتھ آئیں گے تو آپ ناراض ہو جائیں گے ہم سے اس لیے ہم ان گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں آپ ہم کو ان گناہوں سے بچا لیجئے اللہ پاک ہم کو بچا لیجئے آپ ہم بہت کمزور ہیں ہمارا ارادہ کمزور ہے اپنی مدد پہ حال کر دی اور یہ دو گنا خاص طور سے جو کر رہے ہیں اسے توڑنے کی تو توڑنا طے کر دو باتیں ایسی ہو گئیں جو صبح صبح ایک دم پہلے کر دیا یہ دو گنا کا موقع کب ہوتا ہے جب آدمی بازار میں گھر سے نکلتا ہے تو ان دونوں گناہوں کا موقع ہوتا ہے کہ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو اس گنا کا موقع ہوتا ہے اور بازار میں عورتیں ہوتی ہیں پھر گناہوں کا موقع ہوتا ہے دیکھیے آپ اپنے گھر جب کسی کو بلائیں تو آپ کسی گندے آدمی کو نہیں بلائیں گے اور جو کوئی ایسا ہے جسے آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کے دروازے کے پاس آئے آپ نے دروازہ کھولا تو آپ نے دیکھا کہ اس کے چپل اس کے پیروں میں گندگی لگی ہے کہیں راستے سے پہانا لگ گیا تو آپ اسے گھر میں لے لیں گے یا کہیں گے دھو کر آؤ کہیں گے دھو ارے بھائی ذرا دھو دو نا تو کیا گندگی لگی ہے ہاں؟ دھو کر آپ بلا مجھے بھگا نہیں دیں گے کہ بھاگ جاؤ آپ کہیں گے نہیں میں نے تم کو بلایا میرے بھائی کوئی بات نہیں دیکھو تم دیکھ کر نہیں ہے سنبھل کر نہیں ہے تمہارے پیروں میں گندگی لگ گئی ذرا پیر دھو لو میں پانی دیتا ہوں دھو لو اللہ نے ہمیں توبہ کا دروازہ دے کر ایک پانی دیا ہے کیا اپنے گناہوں پر ڈال کر اسے دھو لو تم میرے دربار میں آ رہے ہو گندے ہو کر مت آؤ میں تمہاری گندگی کو دور کر دوں گا تم توبہ سے دھو جلدی سے تو جتنا ضروری ہے کہ ہم روز توبہ کریں اب صبح میں توبہ کر لیا اور باہر نکلے گھر سے باہر نکلے تو پہلے پکا ارادہ کر لیں کہ نگاہ نیچی کر کے چلیں گے جہاں اللہ نے اپنے پاک کلام میں حکم دیا نماز پڑھو روزے رکھو زکات دو حج کرو وہی اللہ نے اپنے پاک کلام میں صاف صاف کر دیا اے ایمان والو اپنی نگاہیں نیچی رکھو اے ایمان والو اپنی نگاہ نیچی رکھو تو پہلے طے کر لیں کہ ہم نگاہ نیچی کر کے چلیں گے ایک بات یہ اور اپنی ضرورت سے نگاہ اٹھانا ضروری ہے اس لیے جب آدمی باہر جائے گا تو نگاہ تو اٹھائے گا کب تک نیچی کر کے چلے گا دکان دیکھنا ہے بس دیکھنا ہے سواری دیکھنا ہے راستہ دیکھنا ہے تو ایک ارادے کے ساتھ اللہ میں نگاہ اٹھا رہا ہوں میری نگاہ سے آپ حفاظت کر دیجئے کیوں ہم حج کرنے جا رہے ہیں اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں جتنا بغانا گندا تو اس سے زیادہ گنا گندے اب ارادے کے ساتھ نگاہ اٹھایا مثلا بس نمبر دیکھنا ہے کہ بس آ رہی ہے تو ایسے بس جلدی سے گردن اٹھایا اور پھر نیچی کر لیا اور کسی کو نگاہ پڑ گئی تو فوراً توبہ کر لیا کل بار دیکھنا تو نہیں چاہ رہا تھا مگر پڑ گئی اور ایک نگاہ معاف ہے دیکھیے اللہ کی مہربانی کیسی کہ اللہ جانتے میرا بندہ جب بازار میں جائے گا اور نگاہ اٹھائے گا تو پڑھ ہی جائے گی اس لیے کہا ایک معاف تو ایک معاف ہو گئی اب دوبارہ نہیں ڈالیں گے دوبارہ نہیں ڈالیں گے اور جب کسی آدمی کے ساتھ میرے محترم بزرگ و دوستوں کوئی کرنا چاہے اور بچنا چاہے تو آسان ہے اس لیے کہ اللہ نے جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا اس کا کرنا آسان اور جن کاموں سے بچنے کے لیے کہا اس سے بچنا آسان کیونکہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے ایسی بات نہیں کہتا جو ہم کر نہ سکیں دیکھیے ایک واقعہ آپ کو چھوٹا سا سناتا ہوں میرے پاس بمبئی میں ایک صاحب آئے جن کو دیکھ کر بڑا ہی خوش ہوا ان کی صحت اور ان کی خوبصورتی دیکھ کر بہت خوبصورت نوجوان بہت خوبصورت اور بڑی اچھی باڈی بہت تندرست پیٹ نہیں نکلا سینہ نکلا گردن ایسی بس ہر چیز دیکھنے جیسی تھی من میں نے کہا اللہ نے بنایا کتنا خوبصورت جوان ہے پہلی ملاقات تھی تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں نے باہر یہاں مسجد میں ایک آدمی کو پوچھا کہ بھائی کوئی اچھی بات بتانے والا آدمی ہو جو کبھی کبھی میں اس سے مل کر اچھی بات سیکھ لیا کروں تو میں وہ آدمی ہوں کہ جو پچھلی زندگی میں انگلش فلم میں بناتا تھا اس کا ڈائریکٹر تھا کیسا آدمی ہوگا کیسی زندگی ہوگی تو کہا میں اس کا ڈائریکٹر ہوں لیکن میں نے اس سے توبہ کر لیا مجھے دین کا کچھ بھی علم نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ نماز پڑھنا چاہیے تو میں امام کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں اور سمجھتا ہوں بس ہو گئی نماز تو میں اتنا ہی جانتا ہوں یعنی بالکل نہیں جانتا میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں تو میں نے کہا بہت اچھی بات ہے تو میں نے انہیں نماز کی کتاب اور دھیرے دھیرے ایسی کچھ باتیں بتایا اور ان سے کہا یہ دو دن میں بیان کرتا ہوں تو آپ ان دو دنوں میں کسی دن آنا چاہیں تو آ جائیں تو جمعرات کے دن میرے پاس آنے لگے تو ایک ہفتے جو بیان سن کر جاتے اگلے ہفتے آتے تو کہتے پچھلے ہفتے آپ نے یہ بیان کیا میں نے اس پر عمل کیا پھر دوسرے ہفتے آتے تو کہتے میں نے اس پر عمل کیا تو میں بڑا خوش ہوا میں نے کہا تو بہت اچھا آدمی اللہ نے دے دیا اس لیے کہ اگر میرے ذریعے عمل وجود میں آئے گا تو مجھے بھی ثواب ملے گا ایسے آتے آتے کئی مہینے گزر گئے ایک دن فون آیا اور فون تو انہوں نے کہا کہ اللہ بھا مجھے معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا اور رونا شروع کیا تو میں نے ان سے پوچھا مجھے کیا ہو گیا تو انہیں کہ کیا بتائیں اور پھر رونا شروع کر دیا اور بہت رونے لگے تو مجھے بڑا شبہ ہوا کہ کہیں اس دنیا کی وہ بڑی بڑی خطائیں کہیں اس میں تو مبتلا نہیں ہو گئے میں نے کہا اور ان کو ان کے پاس کوئی ڈگری تھی جس کو سے لوگوں نے ڈاکٹر کہتے تھے میں نے کہا ڈاکٹر کیا ہو گیا کیا اتنے پریشان ہو رہے ہو کیا ہو کیا گیا میں نے کہا حضرت اللہ معاف کرے گا نہیں کرے گا اور پھر ہونے لگے میں نے کہا بھائی اللہ معاف کرتا ہے اللہ معاف کرتا ہے بندوں کے گناہ کو وہی تو معاف کرے گا اور تم اتنا رو رہے تو تمہارا غم معاف ہو گیا کہنے کا حضرت بہت برا ہو گیا میں نے کہا اچھا بتاؤ تو صحیح کیا ہوا میں نے کہا سات مہینے پہلے آپ نے یہ بتایا تھا کہ نامحرم عورتوں کو نہیں دیکھنا چاہیے بدنگاہی نہیں کرنا چاہیے جب سے میں نے اب تک بدنگاہی نہیں کیا تھا اور پھر ہونے لگے کل مجھ سے بدنگاہی ہوگی اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا آپ بتائیے ایک آدمی فلمی دنیا میں انگریزی فلموں کا ڈائریکٹر ہو اور وہ سات مہینے کے بعد ایک دفعہ بدنگاہی ہو جائے تو اتنا روتا اور پچھتاتا ہو تو ہم تو حج کرنے جا رہے ہیں ہمیں توڑ دینا چاہیے نہیں چھوڑنا چاہیے اور اس کی چھوٹ گئی تو ہماری نہیں چھوٹ سکتی کیا ہم نے ارادہ نہیں کیا پکا اس لیے ہم یہ طے کر لیں ہم بازار میں جب جائیں گے تو نگاہ نیچی کریں گے اور بھی کسی ضرورت سے نگاہ اٹھائیں گے یہ حج کی روح بیان کر رہا ہوں کیا ہے حج کا ایک ظاہری عمل ہے جو آپ کو بیان میں سن چکے ہیں اور سنیں گے ابھی بعد میں علماء سے لیکن یہ عروح ہے کہ جب حج صحیح ڈھنگ سے کریں گے پہلے تیار ہو جائیں گے تو حج صحیح ہو جائے گا اور آپ سے پہلے میں نے عرض کیا کہ آپ جمع اسی لیے ہوئے ہیں تاکہ آپ کا حج اچھا ہو جائے کس لیے جمع ہوئے اس لیے تو جمع ہو تو حج سے پہلے کیا کرنا تو ایک عمل یہ کرنا کہ گناہوں کو چھوڑنے کے لیے اپنے گناہوں کی نشاندہی کرنا اور دوسرا عمل یہ ریبت جو ہوتی ہے ریبت یہ زنا سے زیادہ بری چیز ہے غیبت کیا ہے زنا سے زیادہ بری چیز ہے محلے میں اگر کوئی جانی ہو تو سب نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور کوئی حاضر غیبت کر رہا ہو تو اور کوئی بھی نہیں دیکھتا بلکہ غیبت میں ہم شامل ہو جاتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرما دے یہ بری عادتیں ہم چھوڑ کر جائیں گے کیوں ہمیں تقوا لے کر جانا ہے اور بری عادتیں چھوڑ دینے پر آدمی مستقی بن جاتا ہے تو ایک ہے غیبت ہمارے معاشرے میں اس کا بڑا رواج ہے اسے اسے بھی چھوڑنا ہے اسے کیسے چھوٹے گی بتا دوں بھائی بتانا ضروری ہے نا کیسے چھوٹے گی اس کی ترتیب بیان کر دوں بہت مختصر بھی ہے سید صاحب کر دوں ہاں ہاں آپ کا حکم ضروری بھائی سید صاحب ہمارے سر کے تاج ہے سید کا رتبہ اللہ ہی جانے کا ہے ہم نے تو ہمارے بڑوں کو دیکھا کہ سید کا ایسا اکرام کرتے کہ کھڑے ہو کر مسافہ مان کا کرتے ہاں بیٹھے رہتے تو کھڑے ہو جاتے اور ہم نے بزرگوں کو دیکھا کہ بڑھاپے میں ان کے پیر دبانے والے لوگ خدمت کرنے والے لوگ اور پتا چلا طبیعت ارے نہیں بھائی نہیں پٹواؤ گے کیا ارے پٹواؤ گے کیا چلو چلو کسی نے کہا حضرت ہم بھی کی خدمت کرنا چاہتے ہیں دعا سے خدمت کر دیجیے نے کہا حضرت ہم آپ کے جسم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں کا کے ہاتھ پھیر دیجیے کیا کہا چلیے آپ خدمت کیجیے ان کے رتبے میں تو اللہ ہی جانے کیا ہے بھائی کیا حضور کی نسبت لگی ہے کس کی اتنے بڑے کی نسبت تو اللہ ہی جانے کتنی نسبت ہوگی اور کیسے ہوں گے تو اللہ ہی جانے اس لیے ہم نے کہا ان سے اجازت بھی لے لوں دیکھیے اس کو چھوڑنے کی ایک آسان سی ترکیب ہے بھی بنے اور غیبت کرنے کا بہت نقصان ہے ایک تو زنا کا گناہ ہے اور دوسرے کے آدمی اپنے دشمن کی نیبت کرتا ہے کس کی کرتا ہے دشمن کی کہ دوست اچھی بات جی ہاں صحیح فرمایا کہہ رہے ہیں غیبت کے معنی بتا دو غیبت کو کہتے ہیں ٹھیک آپ نے کہا بالکل بجا فرمایا بدنگاہی بدنگاہی کا بیان ہو رہا تھا جسے میں نے بیان کیا تو ایک لڑکے نے مجھ سے پوچھا یہ بدنگاہی کیا چیز ہے یعنی ایسے لوگ ہیں کہ ان الفاظ سے واقف نہیں تو ایک جوان نے مجھ سے پوچھا بس ہی کیا چیز ہے میں کانوینٹ کا پڑھا ہوں اردو نہیں جانتا تو میں نے کہا ان نامحرم عورتوں کو تو پھر میں نے سوچا نامحرم عورتیں بھی نہیں سمجھے گا یہ تو ہم نے کہا کہ یہ عورتیں جو بازار میں چلتی ہیں ان کو دیکھ ان کو بری نگاہ سے دیکھنا اللہ نے منع فرمایا ہے تو اس نے کہا بری نگاہ سے کب دیکھتے ہیں ہم تو پیار سے دیکھتے ہیں ارے ہم نے کہا یہی تو منع ہے اور حضرت آپ نے ٹھیک کیا کہ بتا دو ہاں؟ اس نے کہا تو پیار سے دیکھنا منع ہے ہاں؟ یہ ہے کہ سنیے ایک حدیث کا مفہوم حضور پاک علیہ السلام کے پاس ایک عورت نے کوئی مسئلہ یا کوئی بات پوچھا اور پلٹ کے چلی گئی وہ جانے لگی حد عائشہ رضی نام اندر سے باہر تشریف نہیں اور پوچھا یا اللہ یہ چھوٹی گردن والی عورت آپ کے پاس کیوں آئی تو حضور پاک علیہ وسلم ناراض ہو گئے حدیث کا مفہوم ہے ناراض ہو گئے اور باقی روایتوں میں ملتا ہے ریبند کرنا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا اتنی بری چیز ہے تو ہر لائسنس نے آج کیا یا رسول اللہ میں نے جو کہا کہ اس کی گردن چھوٹی ہے تو یہ تو حقیقت ہے کہ اس کی گردن چھوٹی ہے تو برما یہی غیبت ہے کیوں کہ اگر یہ بات ان کے سامنے تو کہتی تو اسے تکلیف ہوتی یعنی بات تو حقیقت ہے اور صحیح ہے لیکن اس کے پیچھے تذکرہ کرنا اس کے پیچھے تذکرہ کرنا یہ غیبت بنے گی جو اس کے سامنے کہہ دیتے تو اسے تکلیف ہوتی اللہ کو ہاں۔ تو کہتے بات واضح ہوگی نا غیبت کیا چیز ہے اچھا ہم لوگ کتنا کرتے بتاؤ نا جہاں بیٹھے وہی غیبت اچھا جو ہمارا پارسا ہے تو بازار میں نہیں کرتا لیکن جب بیوی کے ساتھ علاحدہ ہوتا ہے سوتا ہے وہاں تو وہاں شروع ہو جاتا ہے بیوی کہتی ہے کہ امی نے ایسا تھا یعنی ساس نے ان کی غیبت شروع کر دیا آپ کی نہیں کہتی ہوگی ہم لوگ کے یہاں کے رواج ہے ہاں۔ اور کبھی کہتی ہو بھاجی ایسا ایسا کرتی اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ اور ہم اتنے غور سے سنتے ہیں کہ بس اللہ ہی رحم فرمائے ساری توجہ ادھر ہوتی ہے اور ایمان ایسے لاتے ہیں جیسے وہی آ رہی ہے آ تو رہی ہے مگر وہی نہیں ہے وہی ہے جن کی زبان سے آ رہی ہے تو تنہائی میں کرے تو بھی بت دو کے ساتھ کرے کوئی نہیں جانے تو بھی بت اچھا ڈاکٹر صاحب کی ایک بات سن لیجیے بڑی ناپے ہے انہیں ڈاکٹر صاحب کی بات وہی ڈاکٹر صاحب جو ڈائریکٹر صاحب انہیں کی بات سن لیجیے بڑی بڑے نافے بہت کی ہے انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ حضرت آپ نے بیان کیا غیبت کا تو الحمد للہ غیبت چھوٹ گئی مگر ایک دفعہ ہوئی ہم نے کہا کیسے چھوٹ گئی تو اس کی ترتیب بیان کر رہا ہوں وہ سن لیجیے آپ کے کیسے چھوٹتی ہے تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ ایک کاغذ پر لکھ لیا جائے کاغذ پر غیبت بنا سے زیادہ برا ہے غیبت کرنا زنا سے زیادہ برا ہے غیبت آدمی اپنے دشمنوں کی کرتا ہے اور جس کی غیبت کرتا ہے اس کو اپنی نیکی دے دیتا ہے جس کی غیبت کرتا ہے اس کو اپنی نیکی دے دیتا ہے کل قیامت کے میدان میں ایک نیکی گھٹ جائے گی تو کوئی بھی نہیں دے گا پھر اپنے سے کہے کیا اب بھی تو غیبت کرے اپنا نام لے کر کہے جیسے میں کہوں شکیل کیا اب بھی تو غیبت کرے گا اور کرے گا تو تیرے سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ارے ہے نا بھائی پھر اس سے بڑا کون بیوقوف ہوگا کہ جو جانتا ہے کہ زنا سے زیادہ بری چیز ہے اور غیبت کر کے دشمنوں کو نیکیاں دے دیں گے اور نیکی کل قیامت کے دن گھر جائے گی تو کوئی نہیں دے گا اور پھر غیبت کر کے دشمنوں کو نیکی دے تو تیرے سے بڑا کون بیوقوف ہے اس کو لکھ لیا جائے کاغذ پر اور کاغذ جیل میں رکھ لیا جائے جیسے ڈاکٹر دوا دیتا ہے تو ایک خوراک گھر پہ کھانے کی ہے ایک دوپہر کو کھانے کی ہے ایک مغرب بعد کھانے کی ہے ایک سوتے وقت کھانے کی ہے اور ہمارا دستور یہ ہے کہ ہم ظہر باہر رہتے ہیں مغرب بعد بھی باہر رہتے ہیں ہمیشہ کے بعد گھر لوٹتے ہیں تو دو خوراک جیل میں لے کے جائیں گے نہیں لے کے جائیں گے لے کے جائیں گے نا بھائی ایسے یہ خوراک ہے یہ خوراک ہے دل کی بیماری کے علاج کا یہ خوراک ہے اب جب جہاں کوئی بیٹھا جہاں کوئی بیٹھا ساتھ میں تو فوراً کاغذ نکالیے فوراً کاغذ نکالیے اور انہیں بھی سنائیے جس کے ساتھ بیٹھے آپ اور یہ مت کہیے کہ آپ ریبت کرتے چاہے روز کرتے رہے ہوں اب تک آپ یہ کہیے کہ دیکھو بھائی مجھے ریبت کی عادت ہے میں دوسروں کی باتیں کرتا ہوں اور دوسروں کی باتیں کرنے کے کتنے نقصانات ہیں اس لیے اگر میں دوسرے کی بات شروع کروں تو آپ مجھے ٹوک دیجئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ انہیں بھی ٹوک سکتے ہیں ہو گیا نا مطلب صاحب صاحب کہ جب وہ شروع کرے تو آپ کہہ رہے ہیں دوسرے کی بات نہیں کرنا ہے اپنے کو دوسرے کی بات نہیں کرنا اچھا اس کا حد سے تعلق ہے کہ نہیں بھائی جب تقوا منگایا اللہ نے تو بنگا اللہ نے تقوا سامان پہلے نمبر پہ وہ تقوا لے کر آئیں گے اور یہ مستقی بننے کا راستہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جواب ہے کہ نہیں ہے ہے نا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میرا آفس جو ہے میرے فلیٹ میں ہے بڑا فلیٹ ہے تو ایک میرا بیڈ روم ہے ایک کمرے میں آفس بنایا ہے ایک میں اسٹاف رہتا ہے تو میں نے اپنے دروازے پر لکھ رکھا ہے آفس کے نو انٹری فار ویپن لگا دیا موٹا موٹا اور وہ جو آپ نے بتایا نا وہ میں جہاں بیٹھتا ہوں سامنے کی دیوار پہ بھی لگا دیا اور پیچھے دیوار پہ بھی لگا دیا یعنی میں بیٹھوں تو میری نگاہ کے سامنے اور سامنے پہ بیٹھے تو اس کی نگاہ کے سامنے اور وہ بھی انہوں نے سنا تھا کہ جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں بیوی کے ساتھ تو بھی ہو جاتی ہے تو اس لیے ہم نے پلنگ کے ہیڈ بورڈ پہ بھی لگا رکھا ہے چار جگہ لگا دیا کہنے لگا میں نے اسٹاف کو بلایا اور سمجھایا کہ دیکھو غیبت کس کا نام ہے جو میں بیان کر چکا آپ کے سامنے اس لیے اور غیبت کے اتنے نقصانات ہیں اس لیے ہم لوگ غیبت نہیں کریں گے کہا میں نے اسٹاف کو سمجھایا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ چونکہ برسوں کی عادت پڑی تھی غلط اس لیے اسٹاف سے کوئی بات کرتے کرتے تو میں نے کسی کی غیبت شروع کر دیا کہا جیسے میں نے لیور شروع کیا تو میرے اسٹاف نے دیوار کی طرف دکھایا سر ذرا یہ تو میں نے ارے ہاں بھائی ہاں ارے ہاں بھائی ہاں یہ نہیں کریں گے ابھی کسی کا تذکرہ ہمیں دوستوں علم تو ہے ہمیں ہے وقت انتظار نہیں رہتا اس کام سے ہمارا نقصان ہو جائے گا اس لیے ہم گنا کر بیٹھتے ہیں تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ کیا تو میرے اسٹاف نے ایسے بتایا تو تو میں نے ہاں، ارے نہیں نہیں کریں کریں گے گے کہنے میری ٹوٹ گئی شام ہوتے ہوتے میرے اسٹاف نے کسی کی بات کیا تو میں نے کہا ادھر دیکھو تو اس نے کہا سوری سر سوری سر ابھی ہم نہیں بات کریں گے کسی کی کہنے کہ ہماری ٹوٹ گئی سنڈے میری گئی بھی دوسری جگہ رہتی ہیں اور کہنے لگی کہنے لگی کہ آج میں قیام کروں گی کل جاؤں گی تو جب والدہ آتی تو ہمارا دستور یہ ہے کہ اپنا بیڈو ہم انہیں دے دیتے ہیں اور ہمیشہ کا معمول یہ تھا کہ کھانا کھا کر جب فارغ ہوتے تو ہم اپنے کمرے میں بیٹھتے اور یہاں کی وہاں کی ہوتی والدہ بھی سناتی ہم بھی بک سناتے یہاں کی وہاں کی خوب قیمت ہوتی لیکن اب ہمیں بچنا تھا تو ہم نے ہیڈ بورڈ پہ لگا رکھا تھا والدہ بلا رہی ہیں تو میں ڈر کے اندر نہیں جا رہا ہوں کہ ابھی جاؤں گا تو یہ بات شروع کر دیں گی والدہ کو کیا کہوں اور نہیں جاؤں تو اس کے ساتھ تارا بھی نہیں ہے کہ والدہ بوڑھی ہو گئی ہے ان کے سر پہ پیڑ لگاؤں گا ان کی خدمت کروں گا خیر گیا اندر اب جیسے بیٹھا تو والدہ نے کسی کا تذکرہ شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے ہیڈ بورڈ پہ جو لکھا تھا والدہ پڑھی لکھی ہم نے کہا امی ذرا یہ پڑھ لیجیے کیا لکھا ہوا امی تو انہوں نے پڑھ کے پڑھا اور پڑھا تو کہا کہ اچھا، جانے تو نہیں ہم لوگ ساتھ میں بیٹھیں گے تو کسی نہ کسی کی بات ہوگی کہا ہماری جیبن چھوٹ گئی کیا ایک فلمی دنیا کا ڈائریکٹر اپنی حبت چھوڑ سکتا ہے بدنگاہی چھوڑ سکتا ہے ہم نہیں چھوڑ سکتے اور حاجی حج کے لیے جائے ایسی گندگی کے ساتھ تو پھر اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہمیں اللہ کی ضرورت ہے تو ہم یہ دونوں باتیں اور جو عادتیں ہماری ایسی سب چھوڑیں گے اب آگے کی ایک بات یہ سنیے کہ استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ہم ایسی خطائیں کرتے ہیں مثلاً صبح میں نے طے کر لیا اور اب دوپہر ہو گئی تو حساب لگائیں گے تو نماز پڑھنے جب مسجد میں جائیں گے تو ایک دو منٹ ضرور سوچیں گے ہم نے سوچا تھا یہ گناہ چھوڑ دیں گے ہوا کہ نہیں ہوا ہوا کہ نہیں ہوا اگر ہو گیا تو پھر فورت توبہ کر لیں گے ایسے جیسے وضو ٹوٹ گیا تو پھر بنا لیں گے تو صبح ارادہ کیا تھا متقی بن گئے تھے توبہ کر کے اور پھر توبہ ٹوٹ گئی اور پھر جلدی سے توبہ کریں گے اللہ معاف کر دیجیے اللہ پاک معاف کر دیجیے اللہ پاک آپ جانتے ہیں بڑا کمزور ہوں مجھ سے ہو ہی جاتا ہے مولا مجھ کو معاف کر دیجیے بچا لیجیے نا میرے اللہ پھر کہیں گے اب جو سے پھر ادب تک ایسے ہی احتیاط رکھیں گے کہ نہیں ہو اور اثر میں جائیں گے پھر توبہ کریں گے مغرب میں جائیں گے پھر توبہ کریں گے ایسے ایسا میں کریں گے جب بستر پہ جائیں گے تو بستر پر سو کر لیٹ کر لیٹنے سے پہلے پھر آمال مصنوعہ کریں گے یعنی وہ عمل جو حضور پاک علیہ السلاۃ السلام لائٹ آگے ہی لگتا ہے کیا لگاؤ بھائی لگاؤ دیکھو دیکھو شیطان بڑا شاطر ہے وہ سوچ رہا ہے کہ اب یہ لوگ لے رہے ہیں تو ڈسٹرب کا کوئی ڈسٹرب نہیں سب ضرور پڑھو سب ضرور پڑھو سنا ان کو انہیں کی برکت سے سب ہو جائے گا ہاں وہ ٹھیک ہو جائیں گے جب تک ضرور پڑھیے جب تک ضرور پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی علمی وسلم صلی اللہ علیہ نبی علمی وسلم سنائیے ان کو قید کے ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی علمی وسلم صلی اللہ علیہ نبی علمی وسلم صلی اللہ علیہ نبی علمی وسلم آگے دیکھیے جی اللہ Thank you. الحمد للہ تو یہ آپ اس طرح سے جب تک حج میں نہ جائیں روز یہ معمول کریں اور جب اس طرح میں چلے جائیں مصنون دعاؤں میں اور جو کتاب ہے آپ کے پاس اس میں دیکھیں گے تو لکھا ہوگا کہ سونے سے پہلے آپ علیہ ارے السلام کون کون سے اعمال کرتے تھے کیا کیا پڑھتے تھے تو اسے دیکھ کر پڑھیں اور پھر اللہ پاک کے سامنے ویسے جسے صبح میں بات کیا تھا نا بات کر کے سو جائیں اللہ پاک ہو گئی غلطیاں میرے مولا غلطیاں ہو گئی آپ نہیں معاف کریں گے تو میرے اللہ کو معاف کرے گا ہم بتا دیجیے کوئی دوسرا ہے معاف کرنے والا ہمارے کوئی دوسرا رب ہے کس سے معافی مانگیں گے میرے اللہ آپ ہی تو ہمارے رب ہیں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں ہم توبہ کرتے ہیں پھر ہو جاتی ہے پھر توبہ کرتے ہیں اللہ جلدی جلدی توبہ ٹوٹ جاتی ہے میرے حد سے اللہ پاک مجھے حد سے آنے سے پہلے پہلے میرا سفر ہو جائے آپ مجھے کامل منتقی بنا دیجیے میں سب سے توبہ کرتا ہوں ایک عمل تو یہ ہے یہ ہے کام کی بات یعنی میرے دوستوں بزرگوں کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ ہاں بالکل طے کر لیں کہ یہ ایسا اس کے خلاف نہیں کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے حج کا ارادہ کیا تو آپ کی دعوتیں بہت گی ہے نا حاضر ہوگی اب ہر آدمی آپ کو بلا رہا ہے حاجی کی دعوت صاحبہ کرام کی زندگی اٹھا کے دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ جب وہ حج کے لیے جا رہے تھے تو کتنوں نے ان کی دعوت کیا مدینے پاس سے جب قافلہ حج کے لیے چلا تو کتنی دعوتیں کی گئی میں ایسا نہیں کہتا کہ دعوت نہ کریں دعوت نہ کھائیں لیکن دوستوں اس میں بڑا نقصان یہ ہے ایک دعوت کھانے میں ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو ڈھائی ڈھائی گھنٹے لگ جاتے ہیں جو کھانا آپ اپنے گھر پر صرف بیس منٹ میں کھا سکتے ہیں ایک دفعہ کھانا کھانا ہو تو ایک کھانا کتنی دیر میں آپ کو بیس منٹ میں اور جب دعوتیں ہوتی ہیں آپ سمجھ لیں شیطان برائے راست آپ کا ایمان آپ کا عمل نہیں چھینتے بلکہ ایسا بہترین عنوان بناتے ہیں تاکہ ہماری نیکیاں لوٹ جائیں اور ہمیں اندازہ بھی نہ ہو اس لیے دعوت کا ایک عنوان ایسا بنایا کہ جب کئی کئی لوگ اندر حاضی حاضری کی دعوت ہوتی ہے تو کچھ اور لوگ بھی بلا لیے جاتے ہیں بھائی ہمارے رشتے دار اس پر بلا لو ان کو بلا لو میں آپ سے منع نہیں کر رہا ہے کہ آپ دعوت کھائیں نہ کھائیں کچھ نہیں آپ یہ بات بتا دیجیے سوچیے جب سب جمع ہوتا ہے تو دنیا ہماری شروع ہوتی کہ نہیں ہوتی پھر مروت میں سونا جاتا یا نہیں سنا جاتا ابھی تو حج کرنے کی تیاری کرنا چاہیے اتنا موقع کس کے پاس ہے آپ اپنے کاروبار سے ڈیوٹی سے تھکے تھکائے آ رہے ہیں اب چلیے دعوت کھانے جائیں گے دعوت کی وجہ دو گھنٹہ بیٹھ کے مطالعہ کیجیے نا کتاب کا کھائیے جتنی دعوتیں کھانا ہے آپ حج کے بعد کھا لیجیے حج کے پہلے اب اب تو سب کچھ حج کے لیے لگا دینا چاہیے سب کچھ حج کے لیے لگا دینا چاہیے حضرت سیف الحدیث نوازکریہ کا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے بہت بڑے اللہ والے تھے پورے سال حدیث کا جگہ دیتے تھے کتنے بڑے تھے کتنا علم تھا لیکن جیسے رمضان ختم ہوتا تھا فوراً کہتے تھے بھائی حج کے لیے جانا ہے حج کی تیاری کرنا ہے حج سیکھنا ہے حج سیکھنا ہے ارے حضرت آپ تو دنیا کو سکھاتے ہیں کہیں نہیں نہیں حج تو بہت سیکھنے کی چیز ہے تو ہمیں کتنا سیکھنا ہے اس لیے اب چاہے دعوتیں کھا لیجیے اور چاہے حج سیکھ لیجیے کہیں ساری دعوت پینٹنگ جتنی ہے سب رہنے دیے باقی حج کے بعد سب کھا لیں گے یہ سب سے کہیں کھلاؤ تو ایک تو ایک اپنا وقت بچایا جائے اور وقت بچا کر حج سیکھا جائے حج سیکھنے کے لیے جب کیمپ لگے گا جب دوڑا جائے گا تبھی نہیں آپ اپنے گھر پر روز تعلیم کیجیے فضائل کی تعلیم کیجیے مسائل کی تعلیم کیجیے سیکھیے مسائل کی تعلیم میں حج کے مسائل کی تعلیم میں جہاں آپ کو سمجھ میں نہ آئے وہاں ایک کاغذ قلم رکھیے نشان لگا دیجیے فلاں صفحے کی فلاں بات سمجھ میں نہیں آئی بعد میں کسی عالم سے مل کر پوچھ لیجیے ایک کام یہ کرنا ضروری ہے دوسرا جب حج پہ جانے کا وقت قریب آ گیا بالکل آپ پہلے سے کہنا شروع کر دیجیے کہ جس دن حج پر جانا ہے یعنی سمجھ لیجیے کل آپ کی فلائٹ ہے دس بجے دن کی کل تو آج کا پورا دن ملاقات کے لیے مت رکھیے اس سے پہلے جو ملاقات آپ کے گھر پہ کرنے آنے والے ہیں وہ کر لیجیے دیکھیے جو میں کہہ رہا ہوں یہ واجب فرض نہیں ہے لیکن اس کے کرنے سے حج اچھا ہوگا اس کے کرنے سے بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جس دن حج پہ جانا ہے اس دن آج صبح میں ناشتے میں سب کو بلا لیا بہت سارے دوستوں کو اب سارے کے سارے سب ناشتے کی فکر میں لگے حالانکہ آج ناشتہ ہوتا نہیں آج تو آج کسی کو مت بلا لیا تو ایک دن پہلے یعنی کل دس بجے حج پہ جانا ہے تو آج کے دن صبح سویرے یا کل ایک دن پہلے سارا سامان پیک ہو جانا چاہیے ہوتا ہی ہے کہ ہم کل کریں گے کل کریں گے اچھا کل کر لیں گے کرتے کرتے آخری دن ہو جاتا ہے اور جس دن نکلنا ہوتا ہے اس دن سامان پیک ہوتا ہے ذہن پورے انتظار کے ساتھ ہوتا ہے یہ انتظار ختم کرنے کے لیے کل دس بجے کی فلائٹ ہے تو آپ کل گزشتہ جو گیا اس دن سارا کا سارا پیک کر دیجیے سامان اور اس دن ملاقات مت کیجیے سب سے کہیے اس سے پہلے آ کے ملاقات کر لو اور ملاقات ہی کرنا ہے تو پھر ایسا کرو کہ جس وقت میں گھر سے نکلوں ایک ساتھ جمع ہو جاؤ سب سے سلام مسافہ ہو جائے گا تاکہ آپ کے ساتھ آرام کر لیں دیکھیے سفر ایسا ہے کہ آپ کو ایئرپورٹ پہ جانا ہے گھنٹوں پہلے پہنچنا ہے مستقل کھڑے رہنا ہے یہاں لائن لگانا ہے وہاں لائن لگانا ہے پورے حج میں شروع یہاں سے ہو کر آپ ایئرپورٹ جب تک اترتے ایک دم تھک چکے ہوتے ہیں اس سے پہلے آپ نے تیاری کیا کہ پہلے ہی اور تھک گئے نہیں اطمینان سے تیاری اتنی پہلے کر کے ایک مطمئن ہو جائیے اور کہہ دیجیے آئیں ملے یہ سب تجربے کی بنیاد پر آپ سے کہہ رہا ہوں اور میری ایک چھوٹی سی کتاب ہے ہر تجربات کی روشنی میں میں اسے اس لیے نہیں لایا ہوں کہ اسے بیچ کر میری دنیا بنا لوں گا کوئی نہ سمجھے اچھا ہے مقرر ہے تقریر کرنے آئے تھے اور اتنی کتاب بھیج کر بیچ کر اتنی دنیا کما لے کے ہے نہیں نہیں اللہ دیا میرے پاس بہت ہے مجھے اللہ نے بہت بڑا کاروبار دیا ہے میں نے یہ کتاب میرے دوستوں کی ضد پر میں نے نہیں لکھا دوستوں نے تیار کر کے لوگوں کو دکھایا علماء کو دکھایا لوگ بہت خوش ہوئے کہنے لگے اپنی تصدیق کی ایک عجیب کتاب ہے جو بالکل ہٹ کر ہے لوگوں سے اور اس میں ایسی ترتیبیں بیان کی گئی ہیں کہ اس سے پڑھ کر حج کرنے والوں کو حج میں راحت ملے گی حاجی اس کو پڑھ کر جب حج کرے گا تو یہ نہیں کہے گا حج میں بڑی تکلیف ہے وہ کہے گا نہیں حج تو بڑی راحت کے ساتھ ہوتا ہے سفر کی مشقت تو چاہے یہاں سے بمبئی جائیں تو بھی کچھ مشقت ہوتی ہے تو اس لیے سفر حج جو اتنا بڑا ہے وہ مشقت تو ہوگی لیکن مسئلے کے نہ جاننے کی بنیاد پر جو تکلیف ہوتی ہے وہ اس کتاب سے پڑھنے کے بعد نہیں ہوگی کسی بات کا اعلان کرنا ہے بھائی اچھا ہاں تو اس کتاب کو میں لایا ہوں وہ پندرہ روپے کی ہے باہر دی گئی ہے جس کا بھی چاہے لے لے اسے پڑھ لے اور پڑھ لے ایک آدمی ہر میں ملے میں آپ کے پاس یہاں بیٹھ کر سچ بات کہہ رہا ہوں ایک آدمی ہر میں ملے انہوں نے کہا میں نے سترہ حج کیا کہنے میں نے سترہ حج کیا میرے سولہ حج تو ایسے ہی ہو گئے یہ سترہواں حج اس کتاب کے بعد پڑھا کیا ہے ماشاء اللہ حج ہو گیا اور بہت سے لوگوں نے کہا اپنے منہ سے اپنی تعریف نہیں کرنا چاہیے لیکن نعمت کا شروع تو ادا کرنا چاہیے کہ علماء نے کہا اور حاجیوں نے کہا جنہوں نے بہت حج کیا کہ اس کتاب کے پڑھنے سے حج میں بڑی راحت ہو گئی اس لیے جب آپ تھکیں گے تو تھکنے پہ تلسلا پن ہوگا غصہ آئے گا تو جب تھکیں گے نہیں تو غصہ نہیں آئے گا تو جہاں آپ اپنے کو تھکان سے بچا سکتے ہیں وہاں بچا لیجیے اور جہاں مجبوری ہے وہاں تو تھکنا ہی تھکنا ہے اس لیے ایک بات یہ کہ ایک دن پہلے ملاقات سب سے ہو جائے یا اگر نکلنا چاہتے ہیں تو جس دن آپ گھر سے نکل رہے ہیں بس نکلنے کے وقت وہ وقت بتا دیں کہ میں اتنے بجے گھر سے نکلوں گا سب سے سلام مسافہ ہو گیا یا ایئرپورٹ پہ آ گئے یہ کرنا ہے اب جب آپ گھر سے نکل کر پہنچیں گے ایئرپورٹ پر تو ایئرپورٹ پہ سب لائن ہوگی یہاں چلو وہاں کا انتظامیہ کہے گا حاجی صاحب ذرا سامان لے کے یہاں آ جاؤ ذرا ایسے کرو اب آپ ایک لائن میں کھڑے تھے لیکن اس نے کہا اس لائن میں آ جاؤ تو آپ غصہ نہ کریں وہ انتظامیہ سمجھ رہا ہے کہ اس میں دوسری لائن ہے دوسری ونڈو کھل گئی دو ونڈو اور ہے وہ حاجی نے دیکھا نہیں پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے دوسری تب بلا رہے ہیں وہاں چلے گئے جب اچھا یہ ایک بات یہ احرام کی بات کہ احرام احرام جو ہے آپ یا پونا سے ہے بمبئی سے جانا پڑتا ہے بمبئی سے جانا پڑتا ہے تو پونا والے بمبئی ایئرپورٹ پر پہنچنے سے پہلے پہلے یعنی یہاں سے ڈائریکٹ تو جائیں گے ایئرپورٹ میں سمجھتا ہوں پونا والے دو ڈھائی گھنٹے تین گھنٹے کا راستہ ہے تو احرام کی چادر ہو سکے تو آپ لپیٹ کر جائیں پہن کر جائیں احرام کی چادر کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں احرام اس وقت تو کمیٹی نے کچھ انتظام کر دیا اللہ ان کو اچھا رکھے کچھ لوگوں نے ایسا کیا ہے کہ وہاں موجود رہتے ہیں ملڈائن بنا دیا ہے لیکن یہ کپڑے کی تبدیلی کے لیے یہ لوگ باتھ روم میں جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں کہاں بچے بندی کرتے ہیں باتھ روم میں تو باتھ روم میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں انگلش ٹوائلٹ اور جو حاجی ہر طرح کے حاجی ہیں شہر کے بھی ہیں دیہات کے بھی ہیں تو جو حاجی وہ انگلش وائڈ استعمال نہیں کرتا تو اسے پیشاب کرنے کی لیے پریشانی ہوتی ہے کہ میں کیسا پیشاب کروں کھڑے رہ کے کروں کیسے بیٹھوں اور پیشاب آیا ہے زور سے تو کرنے بیٹھتا ہے تو نیچے بیٹھ جاتا ہے ہم نے بہت پوچھ کر معلوم کر کے کہ کیا کیا ہوتا ہے یہ لیے آپ سے کہہ رہا ہوں وہاں ایسا ہو جاتا ہے تو حاجی جب اندر جاتا ہے پیشاب کرنے کے لیے اور اتنے سارے ہاتھی تو اندر پانی پیشاب نیچے کر دیا وہ پیشاب پوری طرح سے پانی ڈال کے بہایا نہیں گیا اب آپ نے جا کر احرام باندھنا شروع کیا تو آپ کو احرام باندھنے کی بہت مست ہے نا روز بار سے ہے نا نہیں مست ہے نا آپ سلی سلائی لنگی پہنتے ہیں روز اور وہاں کھلی لنگی پہننے کا ہے تو کبھی یہ کونا نیچے جا رہا ہے کبھی وہ کونا نیچے جا رہا ہے ایسے کر رہے ہیں تو کبھی ادھر سے ایسا جا رہا ہے یہ ہر آدمی ایسے ہی کرتا ہے ادھر سمجھتا ہے اگر اس کا ایک کونا نیچے گر گیا پانی میں چلا گیا اور آپ کو پیار نہیں آیا اور لگا تو ناپاکی کے ساتھ حیران ہوگا اور آپ یہ سب اندر کر رہے ہیں اور کسی لائن میں کسی نے دروازہ او حج صاحب ارے حج صاحب کتنی دیر کر رہے ہو ہاں؟ تو اب اور جلدی ہو گئے یہ میں دیکھتا ہوں ایئرپورٹ پر تو بازو کہتے ہیں ارے جہرام باندرا دن گھوم رہا سبر کرو ارے کب تک سبر کرو اتنی دیر ہو گئی تو اندر والے حاجی کو غصہ آتا نہیں نکلوں گا جب تو یہ احرام محبت سے باندھ رہا ہے اللہ کی یاد سے باندھ رہا ہے یا غصے سے باندھ رہا ہے احرام کی جو کیفیت احرام کی حالت میں ہوتی ہے زندگی بھر میں کیسے باقی رہے گی اسی لیے حاجی اگر غصہ نہیں چھوڑتا تو ہر کے بعد اور غصے والا بن جاتا اتنی اہم عبادت ہے کہ اس میں اپنے دل کی اپنے جذبات کی ہر وقت یوز کرنی پڑے گی اس لیے آپ اگر ایسا نہیں ہے آپ کہیں گے پونا والوں کے لیے بہت مشکل ہے تو پھر آپ ایک چادر دو چادر لے کر جائیں گے ایئرپورٹ پر پہنچ کر باتھ روم میں وضو تو بنا لیں لیکن احرام ایسی جگہ اطمینان سے بات ہے جہاں آپ آرام سے کپڑا اپنا پہن لیں کیونکہ اس کے نقصانات میں نے دیکھے احرام ایسے والے احرام کی نیت آپ دو رکعت نماز اگر ایسا ہے کہ مصروع وقت نہیں ہے تو احرام کی نیت والی چادر لنگی اور چادر کے پہننے سے آپ احرام والے نہیں ہو گئے ابھی احرام کا کپڑا ہوا احرام جب تک آپ نیت نہیں کریں گے جب تک آپ محرم نہیں بنیں گے یعنی جب تک آپ کے اوپر پابندیاں نہیں ہوں گی احرام کی کتنی پابندیاں ہیں یہ مسائل میں ضرور دیکھ لیں احرام کی کیا کیا پابندیاں ہیں مسائل کی کتاب میں ضرور دیکھ لیں کتاب میں نشان لگا لیں پوری کتاب آپ کو یاد نہیں رہے گی شروع کے پیج پر لکھ لیں یا ایک کاغذ ڈال لیں احرام کی پابندیاں اس پیج پر لکھی ہیں تاکہ پھر آپ جب احرام کی پابندیوں میں آ جائیں تو اسے پڑھ کر یاد تازہ کر لیں احرام کی ایک چادر آپ نے باندھ لیا اندر چلے گئے ایران کی دو رکعت نماز اگر مکرو وقت نہیں تو پڑھ لیا یا سب سے فارغ ہو کر پڑھ لیا کن کن چیزوں سے یعنی آپ کا وزن ہوگا پھر آپ کو اندر جانا پڑے گا تو سیکورٹی چیک ہوگا پھر اس کے بعد ایک حال ہوگا جہاں آپ کو کنان سے بیٹھ جانا ہے بورڈنگ پاس ملنے کے بعد آپ کو اب فلائٹ والے چھوڑ کر نہیں جائیں گے اگر آپ کسی وجہ سے دو رکعت نماز پڑھ رہے ہیں اور احرام کی نیت کر رہے ہیں تو آپ کے نام کا اعلان تو ضرور ہے بھائی ایک حاجی ابھی نہیں ہے کہاں ہے تو یہ سب آپ اطمینان رکھیں آپ کو لے کر جائیں گے تو یا بورڈنگ سے پہلے کر لیں سب یہ کام نماز پڑھنے کا یا بورڈنگ لے کر اطمینان سے کر لیں جیسے آپ جلدی اور ڈیٹ پہنچے ہوں اس کے مطابق یہ عمل کر لیں لیکن احرام کی ابھی نیت نہ کریں کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ فلائٹ میں کوئی خرابی ہو گئی تو گھنٹوں پڑے رہے ہیں اس لیے احرام کی نیت تو آپ جب احرام میں اس میں بیٹھ جائیں جہاز میں اور کھانے سے فارغ ہو جائیں تو نیت کریں کھانے سے فارغ ہو جائیں تو نیت کیوں کھانے سے فارغ ہو جائیں تو نیت کریں اس لیے کہ کچھ چیزیں احرام کی حالت میں منع ہے خوشبو لگانا احرام کی نیت کر لیے تو خوشبو نہیں لگا سکتے منع ہے کھانا خوشبودار کھانا الائچی ہے لونگ ہے پکی نہیں ہے کچی ہے زعفران ہے ایسی چیزوں کو احرام کی حالت میں کھانا منع کرتے ہیں حساب میں نہیں کھانا چاہیے جب آپ کھانے بیٹھیں گے تو اس میں جو ڈش آئے گی اور کھانے میں تو ویٹ پہلے دکھا دینا چاہیے میں نہیں کہتا کہ وہاں حرام ہوتا ہے میں نہیں کہتا میں کیوں کہوں مجھے پتا نہیں لیکن ویٹ کھائے تو آپ کے لیے زیادہ اچھا ہے آپ کے پیٹ کے حساب سے اور وضو رہنے کے حساب سے تھوڑا کم کھا لیں تھوڑا کم کھا لیں صبر کر لیں کھانا جب کھانے بیٹھیں گے تو ڈش جب آپ کے سامنے آئے گی تو اس میں چھوٹے چھوٹے اتنے سے اتنے پیکٹ ہوں گے اس میں ایک میں ٹیشو پیپر ہوتا ہے فریشنر لکھا ہوگا آپ جب اسے کھولیں گے تو اس میں ایک اتنا بڑا رومال پوری خوشبو سے موت کر کہ پورے چہرے کو ڈھانک لے پورا ہاتھ سے خوشبو میں ملوث ہو جائے آج بھی جانتا نہیں وہ سب چیز کھول کے دیکھتا ہے اس نے پیسہ دیا ہے کھانے کا وہ دیکھے گا اس میں کیا ہے اس میں کیا ہے یہ بھی کھانے کا ہوگا تو کھائیں گے یہ بھی کھانے کا ہوگا تو کھائیں گے تو سب کرتا ہے تو انجانے میں اب اس نے پہلے نیت کر لیا تو خوشبو کا استعمال کرتا ہے اور جو کھانا آتا ہے اس میں اتنا پیسہ لیتے ہیں تو اس میں ایک چیز میٹھی بھی ہوتی ہے میٹھی جس کی ہوتی عام طور پہ ایسا ہوا بارہ دیکھا گیا سفر ہوتا رہتا ہے پلین کا تو اس میں دیکھا کہ وہ میٹھی ڈس کے اوپر کبھی کبھی باریک زعفران کو پیس کر اوپر سے سڑک دیتے ہیں کبھی الائچی کا سکوک ہوتا ہے تو یہ کھانا کچا کھانا خوشبو دار یہ منع ہے احرام کی حالت میں اس لیے اب معلوم نہ ہوگا کہ ایران کی نیت کر لیں گے اور پھر یہ سب کر بیٹھیں گے تو اس لیے نیت اس وقت کرنا چاہیے نماز احرام کی دو رکعت احرام کی نیت کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں وہ تو وہیں پڑھ لیں نیچے جہاں سے پڑھنے کی کوشش نہ کریں نیچے نیچے پڑھ لیں لیکن نیت وہاں کریں آپ کو آپ وقت معلوم ہے کہ ہماری فلائٹ کتنے بجے ہے مغرو وقت آتا ہے نہیں آتا ہے ایسا تو نہیں کہ اثر کے بعد ہے مغرب کے پہلے پہلے فلائٹ ہے یہ سب آپ جانتے ہیں اپنا دیکھ لیں لیکن کھانا کھانے کے بعد فوراً نیت کر لیں کھانا کھانے کے بعد نیت کریں اس لیے کہ کھانا کھانے کے بعد تھکان تو رہتی ہے نیند آتی ہے اور نیند میں آدمی سو جاتا ہے سوچتا ہے نیخات جی آ جائے گی اعلان ہوگا تو نیت کریں گے میں نے دیکھا ہے حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب اٹھتے ہی اتنی گہری نیند تو ہے ہوں ہوں کرتے ہیں اٹھتے نہیں اور زیادہ جگہ تو مستہ بھی ہو جائیں گے وہ تو ایسا بھی ہوا ہے کہ سونے کی حالت میں نسا سے گزر گئے اور نے منع کیا ہے احرام کی حالت میں نیت کر کے جانا ہے اندر وہاں اس نسا سے گزرنا ہے اس لیے مسائل بھی پڑھنے اور اختیار یہ ہے آپ اپنے گھر سے نیت کر کے چلے جائیں تو بھگوان اسے منع نہیں کیا ہے آپ اپنے گھر ہی باندھ لیں اور نیت کرنے لبیک پڑھیں اور یہی تو کسی نے منع نہیں کیا ہے لیکن یہ درمیان جتنی اتنی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں اگر آپ کی فلائٹ خراب ہو گئی وزن کام تو تکلیف ہو جائے گی بھائی بیان جاری رکھوں ایسا تو نہیں وقت بہت زیادہ ہو گیا جی ہاں؟ اچھا ایسا تو نہیں کہ آپ لوگ کچھ بور ہو رہے ہیں کہ کیا کیا باتیں ہے ہاں؟ ہے نام کی بات اب فلائٹ میں چڑھنے کے بعد نگاہ کی حفاظت کی آپ کو یہی سے ہوگی ہو گئی ایئر ایسی ہولیے میں گھومتی ہیں کہ نیچے کا حصہ کھلا اوپر کا حصہ کھلا آپ کو پانی چاہیے آپ نے منگایا آپ اپنی نگاہ پہلے سے دی ہم نے نہیں دیکھیں گے نہیں دیکھیں پہلے اللہ سے مانگ لیجیے اللہ میری نگاہوں کی حفاظت کر لیے میں احرام کی حالت میں ہو گئی احرام کی کیفیات ہمیشہ زندگی بھر باقی رہی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ احرام کی حالت میں پوری پوری حفاظت کی جائے آنکھوں کی زبان کی دل کی نماز اپنے وقت پر پڑھ لیں نماز اپنے وقت پر پڑھ لیں جب ایک پہ آپ اتریں گے وہاں پر اب میں پندرہ منٹ میں اپنی باتیں سمیٹ لوں جب آپ وہاں ایئرپورٹ پہ اتریں گے تو اترنے کے وقت نیچے بس نہیں ہوتی ہے تو کبھی کبھی آپ کی ماں ہے بیوی ہے بھائی ہے ابا ہیں آپ کے ساتھی ہیں تو اس بھیڑ میں اترنے میں الگ ہو جاتے ہیں آپ بالکل پریشان نہ ہوں بالکل پریشان نہ ہونا شور مچائیں نہ ان کے ڈھونڈنے کی کوشش کریں یہ سب کو بس میں بیٹھا کر ایک ہال میں لے کے چھوڑیں گے جہاں سب مل جائیں گے جہاں سب مل جائیں گے کیا ہوگا میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب آپ کا کوئی چھوڑ گیا ارے یار دیکھو نا یہ کیا انتظام ہے ابھی آگے ہو گئے ابھی پیچھے ہو گئے ابھی کیا معلوم کہاں چلے گئے تو آپ بنا وجہ اپنے کو آپ کو پریشان کریں گے اور معلوم رہے گا تو آپ مطمئن رہیں گے کہ سب کو ایک ہی ہاتھ میں لے آئے جمع کر دیں گے کہیں جانے ہی نہیں ہو پھر وہاں آپ کو وہ لوگ مل جائیں گے جب گھر سے چلیں تو کچھ کھانا ضرور لے لیں کھانا راستے کے لیے کھانا ضرور لے لیں اور اس کے علاوہ جہاز میں کھانا ہو جاتا ہے نہیں نہیں جب ستر ایئرپورٹ اتریں گے تو وہاں بہت سارے پلین آتے ہیں بہت سارے حاضر ہو گئے ہیں تو اس کام میں بہت گھنٹوں لگ جاتے ہیں پھر بھوک لگ جاتی ہے تو آپ کا کھانا آپ کے کام آئے گا آپ کھانا دو آدمی ہے جو چار آدمی کا لے کر جائیں تاکہ دوسرے کو کھلا سکتے ہیں اللہ کا مہمان ہے بیچارے انہوں نے یہ نہیں چنا ہوگا کھانا نہیں لے گئے ہوں گے تو ان کے کام آ جائیں گے ہاں ہاں اب جب آپ یہاں سے وہاں پہنچ گئے ایئرپورٹ پر اور وہاں اتر گئے تو وہاں آپ کو تھوڑی بہت ایسی مشقت ہوگی کہ لائن میں لگے رہیں گے کچھ دیر لگے گی آپ سبر کے ساتھ بیٹھے یہ سفر میں پورا پورا موقع غصے کا آئے گا آپ غصہ نہ کریں آپ یہ سمجھیے میرے اللہ نے یہی طے کر رکھا میں اتنی دیر یہاں رکنا ہے بس پھر سب آسان ہے اللہ کے چاہے تو کچھ ہوگا نہیں سامان کی تلاش میں آپ کو دیر لگ گئی آپ پریشان نہ ہو آپ تو نکلے آپ کا تو میٹر چالو ہے بمبئی میں ہوتا ہے اگر ٹیکسی والے کو روک دیا میٹر گرا دیا تو کہتا بھائی تم بات کرو کوئی ہر کی بات نہیں میرا تو میٹر چالو تو آپ کا تو میٹر چالو آپ کو کیا بھرنا ہے اللہ نہیں منظور ہے دے دیں کہیں غصہ نہ کر غصے کی جگہ پر بالکل صبر کرنا کہ ہم غصہ نہیں کریں گے پھر بس سے آپ جب آپ یہاں سے جگہ سے جب پہنچ جائیں گے مکہ مکرمہ تو ایک بات وہاں ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے جو کتاب میں لکھی ہوئی بات ہے اس کا مفہوم ہم لوگوں نے کچھ غلط سمجھ رکھا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ مکے پہنچ کر پہلا کام آپ آپ عمرہ کرنا ہے ہے نے عمرے کا باندھ رکھا تو عمرے کا حیران باندھ رکھا ہے تو پہلا کام عمرہ کرنا ہے تو حاجی جاتا ہے جلدی جلدی سامان رکھتا ہے جلدی بھاگتا ہے عمرہ کرنے کے لیے آپ ہر چیز ایسا نہ کریں ہر چیز ایسا نہ کریں آپ اپنے کمرے پر آرام کریں میں حضرت محبد علی کا اللہ للہ بہت بڑے بزرگ اللہ والے ان کے ساتھ ہنستے گیا تھا فجر کی نماز پڑھ کر ہم لوگ فوراً مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے حضرت نے ہم لوگ کو اصل تک آرام کروایا اور کہا اب چتان اتر گئی ہم لوگوں نے کہا ہاں، کہا ہاں عمرہ بتاچر سے کریں گے کوئی بوجھ نہیں ہے کہ جلدی جلدی چکر لگا کر آئیں گے اور کہیں گے عمرہ ہو گیا نہیں یہ تو دل لگا کر کرنے کی عبادت ہے اس لیے اپنا سامان رکھ کر آپ اطمینان سے اپنے کمرے میں سو جائیں اور کوئی بہت دور کمرہ ہے قریب کی مسجد ہے وہی نماز پڑھ لیں کھانا کھا لیں اور اس کے بعد پھر آرام کر لیں جب آپ کی تکان اتر جائے تب آؤ گا کرنے کے لیے عمرہ کیسے کیا جائے گا یہ آپ نے پوچھ لیا ہے سیکھ لیا ہے آپ کو معلوم ہو گیا اس کے بعد ساتھی کو آدمی کو بنا جانا رہتا ہے مولک سات کی رات ہی کہتے ہیں چلے چلو چلے جانا چاہیے آپ اس کی کوشش کریں گے کہ ہم آج کی صبح میں جائیں گے تو وہاں خیمہ فل ہو چکا ہوگا جگہ نہیں ملے گی تو جھگڑے ہوں گے اس لیے شام کو ہی چلے جائیے ایسے ہی جب وہاں سے رات کو کہیں کرو تو وہاں اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں انتظامیہ کو تکلیف ہوتی ہے اس لیے آپ ان کی بات مان لیں مولوی جی، وہاں چلے جائیں کہاں اربار پھر اس کے بعد آپ کو رات کو مزلفہ آنا ہے عبادت کی رات ہے تھوڑا سو لیں آرام لیں عبادت کریں اس کی تفصیل آپ کو یہاں علماء نے سنایا ہوگا نہیں تو پھر سن لیجیے گا آج پہلے کی کنکڑی ماننے کے لیے پذائر نے اس میں لکھا ہے کہ زوال سے پہلے مان لیں صبح سازش تک مارنا ہے صبح سازش تک مارنا جائز ہے اب علماء نے یہ فتوا دیا ہے جان کا بچانا فرض ہے اس لیے غرور کے بعد بھی مارے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے سمجھ گئے آپ میں نے پوچھا ہے بہت پوچھا ہے میں نے قابل علما کو دیکھا ہے مسائل کو کہ غروب کے بعد ملتے ہیں عیشا کے بعد ملتے ہیں تیرہویں کے متعلق بارہویں کی سب کے متعلق ایک بات بہت مشہور ہے کہ جو مغرب کے وقت تک وہاں رہ گیا اسے تیرہویں کی رمی کر کے جانا پڑے گا بات یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر صبح صادق تک رک گئے تو اب نہیں جا سکتے آپ کو کنگڑی پھیلانے کی مارنا ہی ہوگا اس لیے اگر مغرب بعد مان لیا تو آپ جا سکتے ہیں صبح شادی ہو گئی تو نہیں جا سکتے اب پہلانے کی مارنا ہوگا اس طرح سے آپ کا حج ہو جائے گا حج کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں ترکیب ہے کیا ہے کنکڑی قربانی اور پھر حلق کرانا وہاں پر آپ ایئرپورٹ سے اتریں گے تو آپ کو اردو کی کتابیں دی جائیں گی آپ وہاں کی اردو کی کوئی کتاب نہ لیں اس لیے وہ کتاب نے غلط لکھا ہے بات میں نہیں ہے چار امام ہیں چاروں کے مطلب میں الگ الگ باتیں بتائی گئی ہیں خالی ایک مثال بتاتا ہوں کہ ہمارے احناف کے نزدیک ترکیب واجب ہے یعنی پہلے کنکڑی مارنا پھر قربانی کرنا پھر حلق کرانا یہ واجب ہے اگر اسے بدل دیں گے تو دم آتا ہے اور دوسرے کے یہاں واجب نہیں ہے تو جب دوسری کتاب میں پڑھیں گے تو آپ اس میں بھی کر لیں گے سمجھیں گے اس میں بھی صحیح لکھا ہے لکھا صحیح ہے لیکن ہمارے لیے وہ نہیں ہے یہ ہو گیا حج آپ کا حج میں اگر آپ پہلے چلے گئے تو دو تین دن پہلے ہی آپ طواف بند کر دیجیے کیوں بہت بھیڑ بڑھ گئی ہے آپ بہت پہلے سے طواف کر رہے ہیں ابھی بہت سے نئے حاجی آ گئے ہیں آپ انہیں طواف کرنے دیجیے اور آپ اپنی دکان دور کر لیجیے تاکہ حج اطمینان سے کریں ہوگی بات اب آپ کو لانا مدینے پاس جانا ہوگا مدینے پاس تو مدینے پاس جانے کے لیے سنتوں سے آپ آراستہ ہو گئے جب سواری میں بیٹھے تو پورے سفر میں بڑا دل لگا کر ضرور پڑے پہلے تین سو دفعہ استفار کر لیں کہ میں مدینے پاس جا رہا ہوں اپنے آپ کو سمجھائے بار بار ایک جملہ کہیں میں مدینے پاس جا رہا ہوں میرا نزیر میں اور مدینہ آسا کے دربار میں میری حاضری میرے جیسے گندے کو اللہ نے اس کی دیا وہ دربار جس میں لوگ تڑپ تڑپ کر رہے نہیں پہنچے اللہ کی کتنی مہربانی ہے آپ اس کو مدینے بلا رہے ہیں میرے اللہ آپ مدینے بلا رہے ایسے اپنے جذبات بنائیے ایک کتاب چھوٹی سی میں نے لکھوایا ہے اس کا نام ہے گلدست مومن اس میں ناچ ہے ہم ہے اور مناجات ہے جو لوگ اسے لے کر جاتے ہیں بس میں پڑھتے ہیں کہتے ہیں ایسا کیب ہوتا ہے آقا کے دربار میں پہنچنے سے پہلے پہلے ناک پڑھتے اور ڈھونڈتے جاتے ہیں تھوڑی سی لایا ہوگا تو ہوگی ورنہ بمبئی میں ادارہ اسلامیہ کے نیچے پیچھے ملتی ہے ادارہ اسلامیہ تاج آباد کے نیچے اس کا نام ہے ہوں مومن چھوٹی سی جیب کی سائز کی کتاب ہے وہ اب آپ ضرور کیسے پڑھیں اب جب ضرور پڑھنا ہو تو کیسے پڑھیں سنیے ذرا غور سے اور دوسرے تصور کے ساتھ پڑھیں کیسے سوچیے آسا رحمۃ اللہ علیہ السلام کی سیرت کو سوچیے کہ آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو یقین سے پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی المی وسلم ایسے سوچ کر ابا ابا نہیں ہیں اماں ہیں دودھ پلانے کے لیے داڑیاں آئی ہیں لیکن سب نے یقین سمجھ کر چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کو کوئی نہیں ملا تھا تو خالی گوشت جانا پسند نہیں تھا اس لیے سوچا سب نے چھوڑ دیا اسے وہ لے کے چلی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے گوشت چھاتی سوکھی تھی دودھ ملتا دودھ سے بھر گئی صلی اللہ علیہ نبی وسلم ہمارے آقا کی کرامت ہے یہ ان کا موجہ ہے یہ سب صلی اللہ علیہ نبی وسلم سواری سب سے پیچھے چل رہی تھی ان کی اب سب سے آگے چلنے لگی اس پر آتا سوار ہو گئے آنے والی کیا ہو گیا کسی کو پتا نہیں کون سی ذات اس پر تصویر فرما ہے صلی اللہ علیہ نبی وسلم یہ سفر سوچے آگے یہ پوری تفصیل سوچے رہی سیرت پڑھ کر جائیے اور چھ سال کی عمر ہو گئی جلدی جلدی کہہ رہا ہوں اس لیے کہ وقت ختم ہو رہا ہے چھ سال کی عمر ہو گئی چھ سال تک ماں کی گود کو دیکھا ماں کو اچھی چہرہ پہچانے ماں کے لاجلے تھی پورے محلے کے لاجلے سب کے لاجلے ارے جو اللہ کا لاجلہ وہ سب کا لاجلہ ماں بھی چلی گئی دنیا سے اس سے لال کا بچہ ماں وہ کیسے تلاش ہم نہیں کہاں اللہ علیہ وسلم تصور کیجیے آقا کا دل کیسا ٹوٹا ہوگا صلی اللہ علیہ نبی ایسے ضرور پڑی ایسے نہیں گئی پر پھر اس کے بعد دادا کے حوالے کر دیے گئے دادا کا آج سال کی عمر میں انتقال ہو گیا دادا ہر سم اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے تھے سب کی آنکھوں سے نہیں ہونے دیتے کہاں ہے میرا محمد صحیح ہے صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آپ روجل ہو گئے کہاں ہے میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کل کی عمر میں دادا کا انتقال ہو گیا لکھنے والے لکھتے ہیں کہ میں نے محمد کو دیکھا کہ دادا دادا کے جنازے کے نیچے روتے ہوئے جا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سوچیے غیر غذا کی عبادت کو سوچیے پھر وہاں پرچے کا آنا کا سوچیے اور پھر اس کے بعد

سب کچھ برداشت کرتے رہے دشمنوں نے کہا کہ مٹائے دعائیں دی صلی اللہ علیہ مدینے پاک کا پورا سفر مدینے پاک کی پوری زندگی اور پھر سوچیے رضو خندق ہے پیٹ کا پتھر بندہ ہے رضو بدر سے سوچنا شروع کیے آپ کا رو رہے ہیں سجدے میں پڑے ہیں اللہ اگر آ جا کے بٹ گئے انسان کا نام کوئی لینے والا نہیں ہے صلی اللہ علیہ نبی المی وسلم پوری سیرت کو سوچتے جائیے فاتحانہ مکے میں داخل ہونا گردن کو چکا کر آدمی کے ساتھ آنا سب پڑھتے سوچتے جائیے پڑھتے جائیے صلی اللہ علیہ نبی المی وسلم ضرور ایسے نہیں پڑھے عادت ان کے دربار میں جا رہے ہیں ایسے پڑھتے جائیں اور دوستو جب مدینے پاک پہنچ جائیں تو مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں پہنچ کر اگر موقع ہے تو صلاح کی توبہ پڑھی اللہ گناہوں سے آلودہ حرم میں حرم مکہ میں اور الفاظ بلا کر آپ کو گناہوں سے پاک پاک کیا لیکن فطرت اور عادت میری گندی ہے اس دربار کے لائق نہیں تھا آپ نے بھیج دیا ہے کی توبہ پڑھی کم سے کم آپ سے ہو سکے تو دل لگا کر سو دفعہ دو سو دفعہ یا تین سو دفعہ استقبال کیجیے اللہ ان کو دکھانے کے لائق نہیں ہوں ایک بات ایک روایت سن لیجیے حضور پاک علیہ السلام السلام نے نماز پڑھایا نماز پڑھانے کے بعد سلام دینے کے بعد فرمایا لوگ اچھی طرح وضو کر کے نہیں آتے نماز میں خلل ہوتا ہے آپ سوچ سکتے ہیں جن کی طبیعت میں اتنی لطافت ہے کہ خراب وضو سے خلل پڑتا ہو ہم اس کو خراب زندگی دکھائیں گے تو کتنا خلل ہوگا تو اس لیے تھوڑا خوب سولہ کرنے یا اللہ گزری جو کچھ گزری ہے آپ کا دکھانے جانا تھوڑے مت جا کر کھڑے ہو جائیے اور خوب سولہ کر کے اللہ ان کو دکھانے کے لائق نہیں ہوں ڈرتے ڈرتے سہمتے سہمتے جائیے ان کے سامنے اللہ سے مانگتے جائیے اللہ ایسا نہ ہو کہ میری زندگی کے نام اعمال جو دکھائے گئے ہیں انہیں دیکھ کر ان کو تکلیف ہوتی ہو اور آج مجھے دیکھیں اور ایک بات ایک عالم نے بیان کیا وہ بھی بیان کر کے بات ختم کروں میں ایک عالم نے کہا کہ کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی انہیں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں آپ کے سامنے کوئی داری مڑا ہوا آتا تھا تو آپ کو بہت تکلیف کوئی کسی کافر بھی ہوتا تھا تو آپ چہرہ گھما لیتے تھے اگر ایسی حالت میں کوئی ضرور پڑھنے آپ کے آپ پر سلام پیش کرنے کے لیے آپ کے روزہ دل پر حاضر ہوتا ہو تو آپ کیا کریں گے آج کا بیان میں مسجد سے سنا ہے انہوں نے کہا حضور جواب دیا ایسے کوئی سلام کا جواب نہیں دے گا اللہ ہم کو معاف فرما دے میرے محترم دوستوں ساری دنیا ناراض ہو جائے تو ہماری دنیا اور آخرت سب اجڑ جائے گی اور اگر ساری دنیا ناراض ہوگی اللہ کا رسول کچھ ہو گیا تو اللہ بھی کچھ ہو جائے گا اللہ کے ہمیں ہمارا امن کی توفیق عطا فرما دے میں نے اپنی جانے سے جلدی جلدی کچھ باتیں کہا ہے ہم سب سے زیادہ محتاج محتاج ہیں ہمارے لیے بھی دعا کیجیے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق دے دعا کرا رات تھوڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العالمين العالمیسل والسلام على سید المرسلين اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان وذيه السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت العز السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا رجاء المؤمنين لا تقطع رجاءنا يا غياث المؤمنين أغثنا يا معين المؤمنين أعنا يا محب التوابين تب علينا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين جزا الله عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما اے اللہ آپ کے سامنے اٹھانے کے لائق نہیں زبان آپ سے کچھ سوال کرنے کے لائق نہیں نام عمل سے آ چکا ہے اے اللہ سوال جانتے ہیں کوئی دن ایسا نہیں جس دن اپنے گناہ نہ کیا ہو اور قیامت کے میدان میں آپ کے نبی علیہ صلاح السلام کی حدیث بتا رہی ہے کہ آپ پوری زندگی کا حساب لیں گے اگر آپ قیامت میں یہی کہہ دیں میرے بندے میں زندگی کا حساب نہیں لیتا ایک دن ایسا بتا دیں جس دن گناہ نہ ہو تو مولا ایک دن دکھانے کے لیے نہیں ہے فرما دیجیے فرما فرما دیجیے دیجیے آپ اپنی مہربانی سے بلا رہے ہیں اللہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے ہماری کوئی بولی نہیں ہے آپ اپنا کرم بنوا رہے ہیں جس کرم سے اپنے دربار کی حاضری کے لیے سن لیا ہے اللہ اسی کرم کا واسطہ ایسی بنا دیجیے کام اس تقوا لے کر آپ کے دربار میں حاضر ہوں اور مستقی کا ایمان بنا کر آپ پھر ہمیں جناب سب کے دربار کی حاضری ان کو کیسے وہ دکھائیں گے ایسے برے برے آمان جس کو دیکھ کر وہ چل گئے میرا مجھے مجھ کو ستاتا ہے ایسا نے انہیں دے تکلیف پہنچایا اور نے راہ کر میں آرام سے سونے نہیں دیتے کیسے وہاں کو دکھائیں گے ان کو وہ دکھانے کے لائق بنا دیجیے ان کو وہ دکھانے کے لائق بنا دیجیے اور ان کو وہ دکھانے کے لائق بنا دیجیے احسان امت کا درد دیجیے امت کا رقص دیجیے امت کے نفس پینے کو بس دیجیے سننے تو آرام کا کر دیجیے دین کا درد دے دیجیے دین کی سچی طرف دے دیجیے دین کی سچی طرف دیجیے تاکہ جب آتا کو منہ دکھائیں تو وہ خوش ہو جائیں مگر اس کو راضی کر دیجیے اس کو راضی کر دیجیے حج مقبول حج مبرو رکھا فرما دیجیے ہم کو بھی دے دیجیے سارے امداد کو دے دیجیے اے اللہ سب سارے حاجی کے حج کو قبول فرما دیجیے اے اللہ اسرائیل زبا کے حج کو عالم میں ہدایت کرنے کا ذریعہ بنا دیجیے باقی کے ٹوٹ جانے کا ذریعہ بنا دیجیے اے اللہ ہدایت کے دن میں ہمارا پورا حصہ فرما دیجیے اور اے اللہ ہم سب کا ایمان کا خاتمہ فرما کر جنت و جدو سے ضبور ولی نصیب فرما دیجیے کیا اللہ امت کی چھوٹی بڑی تمام مشکلات آسان فرما دیجیے امت کے جان کی مال کے عزت کی آبرو ایمان کے اعمال کی حفاظت فرما دیجیے اور اللہ جن لوگوں نے انتظام کیا ہے ان کو بھی اپنا بنا دیجیے جتنے سننے آئے ہیں جتنے کہنے آئے ہیں اللہ سب کو اپنا بنا دیجیے اللہ ہر ایک سے راضی ہو جائیے آپ پوری امت سے راضی ہو جائیے جو لوگ دنیا سے ایمان کی حالت میں جا چکے ہیں سب کی مفرت فرما دیجیے اور پوری امت کا خاتمہ ایمان پہ کر دیجیے اے اللہ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائیے اے اللہ کبھی ناراض نہ ہوئیے صبح عزت ہمارے سے رب العالمین